وليمحص الله الذين آمنوا ويمحص الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين <clears throat> اسلام اللہ رب العزت کا دین ہے اللہ تعالی نے اس دین کو تمام ادیان کا خاتمہ اور اس دین کے حامل رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں اور رسولوں کا سردار اور خاتم الانبیاء بنا کے بھیجا یہ دین در حقیقت ایک دعوت ہے جس کی اساس عقیدہ توحید ہے اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا بندہ بنی نوع انسان اس ساری کائنات میں ایک اللہ کی عبادت کرے اس کا عقیدہ ہو کہ اس کا ایک ہی مالک ہے وہی اس کا خالق ہے وہی وحدہ لا شریف اس ساری کائنات کا منتظی مدبر الامر ہے اللہ کو یہ بات برداشت نہیں یہ چیز اللہ کو قبول نہیں کہ انسان اللہ کی مخلوق ہو اس کا کھائے اس کے دیے ہوئے وسائل استعمال کرے اور پھر اس کے خیر کو پکارے شرک کرے کفر کرے نافرمانی کرے اور اللہ کی بغاوت کرے اسلام جو ایک دعوت ہے وہ ساری دنیا کو یہی پکار کرتا ہے کہ آؤ دنیا کے انسانوں اللہ کی طرف پلٹو اس کو اپنا مالک و خالق مانو اس کو اپنا حاکم و رازق تسلیم کرو اور یہ سب کچھ تسلیم کرتے ہوئے اس کی عبادت کرو اس کے سوا کسی اور کو نہ اپنا مالک مانو نہ خالق سمجھو نہ مشکل کشا سمجھو نہ حاجت روا سمجھو نہ اس کے سامنے جھولیاں پھیلاؤ نہ کسی غیر کے سامنے ماتھے جھکاؤ نہ عقیدتیں باندھو نہ تعلقات یہ بنیاد ہے اسلام کی اسی بنیاد کو لے کر اسی دعوت کو لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر کھڑے ہوئے تھے اسی معاشرے میں پیدا ہونے والے وہیں پل پڑھ کر جوان ہونے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال انہی لوگوں کے اندر گزارنے والے ان کے رشتہ دار انہی سے تعلق داریاں انہی سے میل ملا لیکن جب یہ دعوت توحید یہ دعوت عقیدہ یہ دعوت اسلام کھڑی کی تو اسی وقت ساری دنیا میں ایک تہلکا ایک طوفان ایک زلزلہ بپا سب تعلق داریاں ٹوٹ گئی سب رشتہ داریاں ختم ہو گئی شیطان کے ماننے والے شرک میں ڈوبے ہوئے کفر کے اندر گمراہی کی گہرائیوں میں ڈوبے ہوئے انسان ہادی برحق رہ عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی دعوت توحید کی دعوت حق کی دعوت وحدانیت کی دعوت مسیحیت کے خلاف دعوت یہودیت کے خلاف دعوت مجودیت کے خلاف دعوت اس دعوت کو اس وقت کے سردار قبیلے عام الناس قبول کرنے کو تیار نہیں تھے نتیجہ تر ساری رکاوٹیں سارے مارکے سب تصادم سب تلواریں سب جانے سب بار میدان میں کھڑے اللہ اکبر اسلام دعوت دیتا ہے آؤ انسانوں اللہ کی طرف آؤ اسلام انسانوں کو پکار کے کہتا ہے آؤ انسانوں اللہ کی طرف آؤ اللہ کے سوا کسی کو اپنا اپنا رابر اپنا مشکل کشا اپنا حاجت روا مت مانو کسی کے نظام دستور قانون طاقتیں قوتیں مت تسلیم کرو اس دعوت کو ہر دور میں تاغوت میں ابلیس نے شیطان اور اس کے ہم نواز رکھ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اسی دعوت کو حالات کیسے بھی ہو مشکل سے مشکل کیوں نہ ہو قوتیں کتنی مخالف کیوں نہ آ جائیں فوجیں حکومتیں کتنی مخالف کیوں نہ کھڑی ہو جائیں اللہ نے اپنے بندوں کو متقیوں کو مومنوں کو مسلمانوں کو معاہدوں کو اس دعوت پر ذمہ داری لگائی مسئولیت سونپی ان کو کھڑا کر دیا ان پر واجب کر دیا کہ جو میرے ہو مومن ہو مسلم ہو وہ ہر وقت دنیا میں اس دعوت کو کھڑا کر اللہ اکبر میرے بھائیوں آج دنیا کے مسلمان ملک ان ملکوں کی حکومتیں اور ان کی جماعتیں اسلام کو سیاسی انداز میں میل ملاپ کے انداز میں رواداری بردباری تحمل کمپرومائز معاہدہ تعاون کے انداز میں لے کے چل رہی ہے اللہ کی قسم یہ انداز قطعا غیر منہجی ہے غیر محمدی ہے کوئی مسلمان کوئی داعی یا کوئی حاکم یا کوئی جماعت کا قائد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بردبار زیادہ برداشت کرنے والا زیادہ امن پسند کرنے والا زیادہ معافی دینے والا کوئی مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان خوبیوں میں پڑھ نہیں سکتا لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ جب میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق دعوت توحید کو کھڑا کیا تو روم ایران یمن مصر عرب ہندوستان سب مخالف ہو گئے جو محمد کہتے تھے مزم کہنے لگے جو رشتہ دار کہتے تھے وہ قتل کے منصوبے بنانے لگے جو اپنا کہتے تھے وہ دھکے دینے لگے جو روابط جوڑتے تھے وہ پرے دھکے لگے یہ کوئی آج کے دور کی بات نہیں کہ مسلمانوں کے خلاف ساری دنیا کے کافر پابندیاں لگا رہے ہوں ان کو دھمکا رہے ہوں ان کے اثاثے منجمد کر رہے ہوں اللہ کی قسم یہ تو میدان ہے یہ معیار ہے یہ پہچان ہے یہ کرائٹیریا ہے جب دینی جماعتوں دینی قائدوں مسلمان عالموں مسلم مجاہدوں کی دعوت کو دنیا کفر رد کر دے اس کا توڑ کر دے اپنی تلواریں لے آئے اپنی جلواریں لے آئے تو مسلمانوں سمجھ لو کہ دعوت کا یہ انداز اللہ کو پسند ہے یہی اصل انداز ہے یہی مقبول معیار آج کے حالات ہمارے سامنے ہیں اللہ اکبر پاکستان میں اللہ کی توفیق سے اللہ کے فضل سے مرکز الدعوہ والے ایک جماعت جماعت حق کا مسلمانوں کی اہل السنہ کی موحدون کی جماعت توحید کے ماننے والوں کی جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع پر کٹ مرنے والوں کی جماعت جب اس جماعت نے دعوت کا یہ انداز دنیا میں پھیلانا شروع کیا آؤ مسلمانوں دنیا اللہ کی ہے تم اللہ کے بندے ہو قرآن اللہ کی کتاب ہے اسلام اللہ کا دین ہے شریعت اللہ کا حکم ہے جہاد اللہ کا فریضہ ہے آؤ مسلمانوں دعوت و جہاد کے پرچم تلے کھڑے ہو جاؤ جمع ہو جاؤ تو عید زبانوں پر لے آؤ تلوار کو ہاتھوں میں لے آؤ بدروہ کی یادیں تازہ کر دو مذہب محمدی کو پھر سے کھڑا کر دو جب اس جماعت نے اس دعوت کو دنیا میں کھڑا کیا تو آج ساری دنیا کی بڑی بڑی قوتیں آپ کے سامنے ہیں اللہ کی قسم دنیا میں امریکہ بہت بڑی قوت برطانیہ ایک قوت روس ایک قوت اسرائیل ایک قوت ہندوستان ایک قوت مگر یہ ساری قوتیں مل کر ایک دعوت و جہاد کے خلاف برسر پیکار ہو گئی نبر آزما ہو گئی اپنی ساری عسکری طاقتیں اپنی ساری پلاننگ میدان میں لے آئی کس لیے کہ ان کو اس دعوت و جہاد کے منحج سے اپنا وجود پگھلتا لگا اللہ اکبر دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے کیسا نکھیڑا کر دیا اللہ کی قسم ساری دنیا اسلام کے تریسٹھ چونسٹھ ملک ہیں ملکوں کے عوام ہیں ان کے حکمران ہیں ان کی جماعت ہیں ان کے مسالک ہیں ان کے فرقے ہیں ان کی ایک ارب ستر کروڑ آبادی ہے مگر دیکھ لو امریکہ بے ایمان کے پیٹ میں مروڑ ہے تو لشکر طیبہ کے خلاف مرکز الدعوہ کے خلاف منہج دعوت و جہاد کے خلاف اٹھنے والی سرداروں کے خلاف ان لہرائے جانے والے جنڈوں کے خلاف ان کٹ مرنے والے غازیوں شہیدوں کے خلاف ساری دنیا کفر آج متحد ہو کر متفق ہو کر آ گئی پریس کانفرنس ہو رہی ہے تقریریں ہو رہی ہیں اس صدی کا فرعون اس صدی کا ابو جہل پوری رات تقریر کرتا رہا دنیا میں اپنے دوست ملکوں کو پکار کے کہتا ہے لشکر طیبہ خطرناک جماعت ہے اس سے دنیا کے امن کو خطرہ ہے اس کے اثاثے منجمد کرو دفتروں پر پابندیاں لگاؤ ان کے قافلوں کو روک دو ان کی قیادتوں کو گرفتار کرو ورنہ یہ دنیا کے امن کو لے ڈوبے گی یہ دنیا کی ساری طاقتوں کو تحس ہے میرے بھائیوں یہی حق کا معیار ہے اللہ کی قسم قرآن کو اٹھا کے دیکھ لو قرآن مسلمان کا کافر کے ساتھ مسلمان کا کافر کے ساتھ اشتراک قرآن اس کو نہ قبول کرتا ہے نہ برداشت کرتا ہے جب سارے کافر اکٹھے ہو کے آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی خدمت میں آ کے کہنے لگے اے ابو طالب دیکھ تو تو ہاشمی ہم تیرے رشتہ دار تیرے تعلق دار تیرا بھتیجا تو عید کا دعوے دار ہم سارے کے سارے کبر کے حصے دار اپنے بھتیجے سے کو لو پروفائل میں چلا جائے تو عید کی دعوت کو دبا دے ہمارے مذہبوں کا ہمارے نظاموں کا ہمارے عقیدوں کا باطل دعوتوں کا رد نہ کرے کمپرومائز کر لے کچھ وہ ڈھیلا پڑ جائے کچھ ہم ڈھیلے پڑ جائے چچا کو قائل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طلبی ہوئی چچا نے محمد کو بلایا علیہ اصطلاح تو وسلام بتیجے دیکھ مجھے مشکل میں نہ گھٹی میں جانتا ہوں تو دین حق کا دائی ہے مگر یہ سیاسی حالات یہ معروضی حالات یہ مخالفوں کا اکٹھ ان کی قوتوں کا جھمگٹا تیری کمزوری دعوت کی کمزوری میرے بتیجے اپنے آپ کو نرم کر مشکلوں میں مت ڈال بتیجے نے چدا کو جواب دیا اے اسلام پر توحید پر تلوار پر جہاد پر وحدانیت پر وحدہو کے نعرے پر محمد کمپرومائز نہیں کرے گا ایک ہاتھ میں سورج رکھ دے دوسرے میں چاند رکھ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم توحید پر لو پروفائل میں نہیں جائے اللہ نے قرآن مجید میں کہلوایا اے محمد کہہ ڈالیے اسلام آ گیا کفر مٹ گیا توحید آ گئی صرف مٹ کے رہے گا ان الباطل کان کا گرجے ڈھائے جائیں گے مندر گرائے جائیں گے بت توڑے جائیں گے تعویذیں بکائی جائیں گی باطل کو قدموں میں جھکایا جائے گا کل اے محمد یہ کہہ دے ذمہ داری پوری کر دے فریضہ ادا کر دے دعوت پہنچا دے جال حق کو وضاحت الباطل اسلام آ گیا کفر مٹ کے کیا طریقہ ہے مٹانے کا اللہ نے طریقہ بھی بتلایا بل نقد تو اے محمد وہ آ کے تیرے ساتھ دوستیاں لگانا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں تو ان کے نظاموں کو تسلیم کرے ان کی قوتوں کا اعتراف کرے ان کی طاقتوں کا اعتراف کرے ان کے ساتھ مل کے چلے اے محمد نہیں بتلا دے آنے والی امتوں جماعتوں کو طریقہ کیا ہوگا بل بالحق عالم بلحق اللہ نے قرآن مجید میں کہا نہیں ہم تو دو دو سراحت کے ساتھ حق کی دعوت کھڑی کر کے امت کو تیار کر کے تلوار کو اچھال کر نقض کو ہم پھینکتے عالم بادل کفر کے سر یہی گناہ ہے لشکر طیبہ کا مرکز الدعوہ کا گناہ کیا ہے اللہ کی قسم کوئی منفرد دعوت نہیں وہی دعوت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا سے کھڑے ہو کے دی آؤ دنیا کے انسانوں اسلام میں داخل ہو جاؤ توحید کو قبول کر لو اللہ کو احد مان لو لم یلک مان لو اس کے حصے بخرے نہ کرو اس کی ذات میں سے ذاتے نہ نکالو اس کا بیٹا عہصہ کو نہ بناؤ اس کا بیٹا عزیر کو نہ بناؤ اس کی حصہ دار مریم حضرات کو نہ بناؤ گرجے نہ بناؤ منظر نہ بناؤ مسجدیں بناؤ توحید کھڑی کرو اسلام قائم کرو بادانیت کے نعرے لگاؤ ساری دنیا کو یہی دعوت دو اگر مان لے فاخوان حکم فدین اگر نہیں مانے قاتل لا یؤمنون باللہ اللہ کی قسم یہ دعوت ہے مرکز اللہ کوئی سیاسی دعوت نہیں کفور کے غیرت مندوں غیور مسلمانوں ہماری دعوت سیاسی دعوت نہیں یہ اسلامی دعوت قرآنی دعوت حدیث کی دعوت محمدی دعوت الہی دعوت ہم اس دعوت کو کچھ بے ایمانوں کے کہنے پر دبا نہیں سکتے ہم اس دعوت کو ہندوستان کے حکمرانوں کی سازشوں پر ہٹا نہیں سکتے ہم اس دعوت کو مسلم حکمرانوں کی منافقت پر کبھی جیتا نہیں کر سکتے اللہ کی قسم اس دعوت کو دینا اس کو دیتے رہنا اس کی آواز اٹھانا اس کا پرچم اٹھانا اس پر تلوار چلانا اس پر کاٹ دینا اس پر کٹ جانا رب محمد یہی دین فدر ہے دین عہد ہے دین آزاد ہے یہی دین اسلام ہے یہی دعوت ہماری بات ہے ہم نے اس دعوت کو سیاست پر سیاسی حالات پر ملکی حالات پر امریکہ کی رعایت روح پر دنیا کی رواداریوں پر قائم نہیں کیا ہم نے اس دعوت کو اللہ کے قرآن پر کھڑا کیا اللہ نے حکم دیا دعوت کھڑی کرو اللہ دعوت اللہ ساری دنیا کو ایک دعوت دو مسلکوں فرقوں کی دعوت نہ دینا اس سے مسلمان آپس میں کٹے پھٹیں گے مسلمانوں کو اللہ کی طرف لاؤ اللہ کے رسول کی طرف لاؤ قرآن کی طرف لاؤ حدیث کی طرف لاؤ توحید کی طرف لاؤ مسجدوں کی طرف لاؤ اللہ کے حکام کی طرف لاؤ اگر آتے جائیں تربیت کرتے جاؤ آپ میں نکالتے جاؤ ٹریننگ دیتے جاؤ کبھی بناتے جاؤ اگر وہ نہ آئے جو دنیا میں کافر پھیلاتے ہیں تو آنے والوں کو تیار کر کے ان کے ساتھ ٹکراؤ پیدا کرتے کوئی اور گناہ جرم نہیں مرکز دعوی کر ہم دنیا میں اقتدار کی جنگ نہیں لڑ رہے ہم دنیا میں سیاست کی پچ نہیں جما رہے ہیں ہم تو دنیا میں وہ کام کر رہے ہیں اللہ کی قسم جس کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا اور نبیوں کے سردار آخری تاجدار محمد سرور عالم کو بھیجا ہم تو صرف اس دعوت کو اس منحص پر کھڑا کر یاد رکھو میرے بھائیوں اگر تمہارے اسلام کو امریکہ برداشت کر لے تو خوش نہ ہو جانا کہ امریکہ نے برداشت کر لیا فکر مند ہو جانا کہ تمہارے اسلام میں کمی ہے کہیں چول ہے کہیں لٹک ہے کہیں کمزوری ہے جو کافر نے تم کو بتایا اللہ کی قسم آج کے جمعہ میں میری یہ بات بطور معیار لے جاؤ سعودی عرب کے مسلمانوں خلیج کے مسلمانوں مصر کے شاکریوں سودان سوڈان کے شاکریوں سارے ہندوستان کے ہم اگر تم کو امریکہ روس برطانیہ برداشت کر لے تو خوش نہ ہونا کہ جان بچ گئی پریشان ہو جانا کہ ایمان ایمان نہیں بچا میں کمزوری ہے جو امریکہ شیطان تم کو برداشت اللہ کی قسم خوشی ہے اس مسلمان کے لیے جس کو بش برداشت نہ کرے جس کو امریکہ برداشت نہ کرے جس کو اسرائیل برداشت نہ کرے کیونکہ مدینہ منورہ پہ جو اسلام کھڑا ہوا تھا ساری دنیا اس کے خلاف کھڑی ہوئی تھی اس پر تلواریں چڑھائی تھی یلغاریں آئی تھی لشکر آئے تھے فوجیں آئی تھی یہ معیار اور کرائٹیریا اسٹینڈرڈ ہے اس کو باقاعد اللہ نے توفیق دی لشکر طیبہ مرکز الدعوہ پاکستان کے اندر عمل دعوت اور مسلمانوں اٹھو اپنی حالتوں کو بہتر کرو اپنے چہرے سنوار لو اپنی شخصیتیں نکھار لو اپنے گھروں کو بدل ڈالو اپنی بیویوں بیٹیوں بچوں ماحول سوسائٹیز کو تبدیل کرو آؤ مسلمانوں کافروں کی تہذیب کو ترک کرو آؤ مسلمانوں ٹیلی ویژن ثقافت اعلان صحافت فلم گندگی ڈرامہ چھوڑ دو آؤ مسلمانوں سودی کاروبار چھوڑ دو آؤ مسلمانوں جمہوری گندی سیاست چھوڑ دو اللہ کی قسم دیکھ لو آج آج رات تقریر کرتے ہوئے امریکی صدر بش کہتا ہے ہندوستان دنیا کی تیسری بڑی جمہوریہ اس جمہوریت پر یہ حملہ ان جماعت جہادی جماعت کا یہ حملہ ہمارے نظام کے خلاف حملہ ہے یہ دنیا میں بڑے خطرناک ہے وہ جمہوریت پر حملہ سمجھتے ہیں جہاد کو ہماری یہی دعوت ہے نالا قصوریوں غیرت مندوں یہی دعوت ہے کہ مسلمانوں کافروں کے نظام چھوڑ دو جمہوریت چھوڑ دو سوشلزم چھوڑ دو سودی کا کاروبار کھانا پینا لین دین چھوڑ دو گندے بینکوں کی غلط نوکریاں چھوڑ دو بے پردگی بے حیائی اڑیاں یعنی چھوڑ دو مسلمانوں اپنے گھروں سے ٹی وی نکال دو اپنی بیٹیوں کو چادریں اڑا دو اپنے بیٹوں کو داڑیوں سے سجا دو اپنی مسجدوں کو اللہ کے دین کا دعوت کا مرکز بنا دو اپنے مدرسوں کو اسلام کی قوت کا مرکز بنا دو اہل پاکستان کے اندر مرکز الدعوت دعوت کی یہی نام کبھی یہ تو نہیں کہا مسلمانوں آؤ پیپل پارٹی کو نہیں ہم کو ووٹ دے دو جماعت اسلامی کو نہیں حافظ سعید کو ووٹ دے دو فلانی مسلم لیگ کو نواز شریف کو نہیں محمد سعید کو ووٹ دے دو کبھی ہم نے ووٹ کی الیکشن کی دلالیوں کی انتخابوں کی ناگنوں کے الیکشنوں کی آواز تو نہیں لگائی دعوت ایک بھی اللہ کو قسم جس دعوت کے خلاف آج اس دنیا کا ابو جہل چیختا ہے ایک دعوت دی مسلمانوں مسلمان ہو جاؤ مسلمانوں مواحد ہو جاؤ مسلمانوں سنت پر کھڑے ہو جاؤ مسلمانوں قرآن پر جم جاؤ مسلمانوں اسلام پر ڈٹ جاؤ مسلمانوں اندر باہر سے مسلمان ہو جاؤ اور مسلمانوں جب تم مسلمان ہو جاؤ تو کافروں کے خلاف سیتا پلائی ہوئی دیوار ہو جاؤ رب محمد ان بارہ سال مرکز دعویٰ آپ نے اس کے سوا کوئی دوسری بات نہیں کسی مسلمان جماعت کے خلاف مسلمانوں کے کسی فرقے کے خلاف مسلمانوں کے اندرونی داخلی انتشار و فساد میں کوئی حصہ داری نہیں دی حق کی دعوت اسلام کی دعوت اسلام کی دعوت بدلنے کی دعوت تبدیلیوں کی دعوت پاکیزگی کی دعوت کردار کا اجلا پن شخصیت کا نکھرا پن اطاعت سنت اطاعت محمد اطاعت اللہ اس کی دعوت دی امریکہ بے ایمان کو اس سے تکلیف ہوتی ہے مرکز الدعوہ لشکر طیبہ کی جماعت یہ پاکستان کے سولہ کروڑ مسلمانوں کو دعوت کے ذریعے ہماری جمہوریت سے ہماری سیاست سے ہمارے بینکوں سے ہمارے سودی کھاتوں سے ہمارے فلموں فلموں سے بچا کے نکال کے دور لے جا جہاد کے میدانوں میں پہنچا رہی ہے اصلاح کے مراحل پہ لے جا اللہ اکبر یہ ہے تبدیلیاں میرے بھائیوں اللہ کی قسم یہ تبدیلیاں آئیں پاکستان بدلا نوجوان پلٹے اللہ نے معاشرے سدھارے قافلے نکالے سینکڑوں نہیں ہزاروں ہزاروں کی تعداد میں چھوٹی بستیوں سے لے کر بڑے شہروں سے قافلے نکلے فلمیں بنتی رہی فلمیں بنتی رہی پینٹا گون تھے یہ دیکھتے رہے پاکستان سدھرتا ہوا پاکستان اصلاح یافتہ نوجوان غازیوں کے جمگٹے شہیدوں کے قافلے مجاہدوں کے لشکر لشکر طیبہ کے جھنڈے فلمیں بنتی رہی آج ان کا پیمانہ صبر اس لیے لبریز ہو گیا کہ جہادی قوت آج ان کے مرض ان کے مرکزوں کو توڑ آج ان کو مسلمان کبھی نظر آ رہا ہے اور قوت مسلمان کی جہاد اٹھتی ہوئی نظر آتی ہے لہذا آج وہ چڑھ کے آئے ہیں دھمکاتے ہیں اپنی ٹیمیں لاتے ہیں اپنے ہر کارے بھیجتے ہیں حکومتوں کو ڈراتے ہیں انقیادی جماعتوں سے دنیا کے امن کو خطرہ ہے اللہ کی قسم کو جھوٹ کہتے ہیں اتحادی جماعت اسلامی اسلام دین سلام سلامتی میں میں سین سین لام لام اسلام سلامتی میں سین لام میم اسلام سیکیورٹی پیس امن کا دین اللہ کی قسم جہادی جماعتوں سے محمد سعید سے لشکر طیبہ سے مرکز الدعوہ سے دنیا کے امن کو نہیں دنیا کے کفر کو خطرہ دنیا کی سلیبوں کو خطرہ ہے پادریوں کے لیکچروں کو خطرہ ہے پنڈتوں کے مندروں کو خطرہ ہے جو انہوں نے اللہ کے سامنے بت کھڑے کیے ان بتوں کو خطرہ خطرہ امن کو نہیں ہے امن اسلام لے کے آتا ہے امن کی آگ لے کے آتا ہے اسلام کا دعوے دار داعی پیغامبر محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا میں سب سے بڑا امن کا انعام اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عقیدوں کا امن عبادت کا امن توحید کا امن اخلاق کا امن کردار کا امن عزت کا امن عورت کا امن کاروبار کا امن سارے امن ان سب امنوں کا نوبل پرائز ہولڈر انشاءاللہ محمد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم امن کو نہیں دنیا کے کفر کو خطرہ ہے دنیا میں ظلم کو خطرہ ہے لشکر طیبہ سے خطرہ ہے تو اسرائیل کے وجود کو خطرہ ہے لشکر طیبہ سے خطرہ ہے تو ہندوستان بے ایمان کے پنڈتوں برہمنوں کے گندے نظام کو خطرہ ہے وہاں کے ہندوؤں کو خطرہ ہے وہاں کے مریضوں کو خطرہ ہے اس لیے کہ لشکر طیبہ کے خلاف آواز اٹھاتا ہے جہاد کی تلوار اٹھاتا ہے آسام کے مظلوم چلے آتے ہیں برما کے مظلوم چلے آتے ہیں بنگال کے مظلوم توڑے آتے ہیں اللہ کی قسم ہندوستان کے مظلوم مسلمان بھائی آتے ہیں سب لشکر تیبہ کی پناہ میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ظلم کے خلاف لڑنے والی جماعت یہ مسجدوں مدرسوں چادروں کو تحفظ دینے والی جماعت سارے در میں جتنے مظلوم کافروں کے ظلم میں پس رہے ہیں اللہ کی تسم وہ لشکر طیبہ کی پناہ گاہوں کی طرف دوڑے چلے اصل سبب یہ ہے آسام کے مسلمانوں پر ہندوستان کا ظلم بدھوں کا ظلم برما کے مسلمانوں پر بدھ کافروں پنڈتوں کا ظلم بنگال کے مسلمانوں پر بنگالیوں بہاریوں پر ہندوؤں کا ظلم گجرات کے مسلمان حیدرآباد کے مسلمان مقبوضہ کشمیر کے مسلمان ان سارے مسلمانوں پر ہندو بے ایمان کا ظلم انگریز ان کے ساتھ تریپن سال گزر گئے کوئی سنوائی نہیں تھی کوئی آواز نہیں تھی مسلمان بیچارہ کافروں کے دفتروں میں درخواست گزاریاں کرتا تھا وہ ٹھڈے پر ٹھوکر پر رکھ کے ہندو کو مدد دے کر مسلمان کو سوری بول کر بھیج دیتے تھے کیا قصور ہے لشکر طیبہ کا اس نے جہاد کو کھڑا کیا مظلوم کی مدد کی ظالم کا ہاتھ روکا ظالم کے گردن کاٹی اس کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے اس کے ظلم تھم گئے آج ہندوستان بے ایمان جا جا کے امریکہ کو بہکاتا ہے چیختا چلاتا ہے تو بھی کافر ہے میں بھی کافر ہوں یہ مسلمان ہے لشکر طیبہ کے جوان ہے اگر یہ مجھے کاٹ گئے کل باہر ہند میں ان کا زور ہو جائے گا پھر باہر عرب میں تیری باہری قوتیں کھڑی نہیں رہتی سکے گی تو وہ سارے شیطان مل کر اخباروں میں اعلان کرتے ہیں لشکر طیبہ کے خلاف مرکز الدعوہ کے خلاف خطرناک جماعت کیوں کیا خطرناک کی پاکستان کے بارہ سال نہیں میرے بھائیوں صرف دعوت کو کھڑا کیا جہاد کو قائم کیا اللہ کی قسم دونوں حکم اللہ کے ہیں دونوں حکم اللہ کے دعوت کو کھڑا کرنا اللہ کا حکم جب دعوت رد ہو جائے جب دعوتیں روک دی جائے جب دائیوں کے پر دے جائے جب مسلمانوں پر قتل کیا جائے اسلام کو پیچھے ہٹایا جائے بیک بینچر بنایا جائے مسلم امہ کو دیوار سے لگایا جائے تو پھر اسلام کہتا ہے قرآن کہتا ہے مسلمان تیرے بدن میں جان نہیں تیرے ہاتھ میں تلوار اٹھانے کی سکت نہیں تیرے پٹھوں میں قوت نہیں مالک کو کیا ہو گیا تم کو لا تو قاتل اٹھ نہ کے لڑتے کیوں نہیں میرے بھائیوں یاد رکھو یہ کافروں کی ڈکٹیشن اور ان کی پریس کانفرنسیں اور حکم اللہ کی قسم کفر بھی عارضی ہے کافروں کی قوتیں بھی عارضی ہیں اور ان کی ڈکٹیشن اور ان کے احکام بھی عارضی کوئی حیثیت اللہ مستقل اللہ کا دین قائم رہنے والا اور جہاد قائم رہنے والا ہے اس میں کوئی شک نہیں میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج برادر افغانستان پر اسلامی ملک پر امریکہ برطانیہ جرمنی فرانس اسرائیل ہندوستان روس بے ایمان سب سارے کافر قوتیں اکٹھی ہو کر چھوٹے سے افغانستان پر حملہ کوئی کامیابی نہیں ملی ان کو اللہ کے فضل سے چند ہزار مسلمانوں کی شہادت اللہ کی قسم شہادت مسلمان کے لیے کبھی نقصان نہیں شہادت مسلمان کے لیے کبھی زوال نہیں شہادت مسلمان کے لیے کبھی ہلاکت نہیں انشاءاللہ شہید کی تو خبر میں بھی لے کے آیا ہوں جمعہ کے بعد اسی اجتماع میں انشاءاللہ ہم اپنے شہید بیٹے کا نماز جنازہ ادا کریں گے شہادتیں شہادتیں تو ہمارے بچوں کے لیے خوشی کی نوید ہے اللہ کی قسم ہوئی نا افغانستان میں امریکہ کے حملوں کے نتیجے میں اسامہ کو تو بش نہیں پکڑ سکا ملا عمر کو تو گرفتار نہیں کر سکا طالبان کی بڑی قوت بھی الحمدللہ اس کے ہاتھ نہیں لگی ہاں جو نقصان انہوں نے پہنچایا وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ہزاروں بھائیوں کو شہید کر دیا اللہ کی قسم وہ ہزاروں جو شہید ہوئے ان میں سے سینکڑوں کو تو ہم ذاتی طور پہ جانتے ہیں جنہوں نے ہم سے یہ کہا نرید و اللہ عید الجنہ جنا ہم تو عید جنت میں منانا چاہتے ہیں رب نے تو ان کی دعائیں ان کی آرزویں منتیں پوری کی ہیں مرادیں پوری کی ہیں شہید کر کے ان کو جنتوں میں لے گیا لال چہرے باندھ گیا انہوں کے دولے بنا گیا اپنے عرشوں کے سائے تلے ان کی جگہ دے گی اور میرے بھائیوں یہ موت نقصان ہے بش بے ایمان کا اللہ کی قسم اللہ کے بندوں کے لیے شہادت کوئی نقصان نہیں شہادت کوئی نقصان الہ آبادیوں پندرہ سو شہید لشکر طیبہ کا رب محمد جب ہزاروں کے اجتماع میں ہم ذکر کرتے ہیں پندرہ سو شہیدوں کا تو اللہ کی قسم جو ہزاروں غازی بیٹھے ہوتے ہیں وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتے ہیں کہ یا اللہ ان کی دعائیں قبول ہو گئی ہم شہادتوں سے محروم رہے اللہ کی قسم لشکر طیبہ کی تربیت کے معیار میں شہادت کوئی جمعہ شروع کرنے سے قبل شہید کا وسیعت نامہ لے کے آیا مسجد میں بیٹھ کے یہی وسیعت ابو اوکاشا اللہ اکبر اپنی ماں سے کہتا ہے میری امی جب یہ وسیعت نامہ تیرے پاس پہنچے گا میں اللہ کی جنتوں میں جا چکا ہوں گا ہاں، تو ایسا صبر کرنا جو دنیا میں مثال بن جائے تو تم یہ بش بے ایمان نہیں سمجھتا یادگار کے انیس سال کے عیسائی بدکار کلبوں میں فائشہ لڑکیوں سے بنا کرتے ڈانس کرتے وہ اس کو زندگی کا گلیمر سمجھتے ہیں ہم تو وہ جماعت لائے اللہ کے فضل سے جس کے انیس سال کے سیاستوار میدانوں میں جا کے ان کے کرنلوں چندلوں کو قتل کرنا اپنے لیے عین زندگی کا گلیمر اللہ اکبر اللہ کے حکم سے یہ جہاد کھڑا ہوا یہ کافر سمجھتے ہیں کہ اپنی عسکری قوتوں کے بلبوتے پر اس جہاد کو بند کر دیں گے امریکہ بے ایمان کہتا ہے آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جنگ لڑوں گا صحافی نے پوچھا کتنے سال تو بش پنید نے جواب دیا کہ دس سال بھی ہو سکتا ہے دس سال اللہ کی قسم جو جلد میرے نبی محمد سرور عالم نے بدر کے دن سے شروع کی ہجرت کا پہلا سال اسی جلد کا پسند تم دیکھو جب چھیانوے سال گزرا تو محمد ابن قاسم تھا باہر کی چھاتی پر چڑھ رہا تھا ابن مسلم تھا چین کے دروازے پر کھڑا ہو کے تلوار لہرا رہا تھا چھیانوے سال ایک ایک ایک تسلسل یہ بے ایمان کہتا ہے دس سال بھی لمبی ہو سکتی ہے اللہ کی قسم دس دس سال تو بات ہی نہیں چھیانوے سال سو سال ایک نسل نے اللہ اکبر جو محمد کی تربیت یافتہ تھی بیٹے بھی کٹے پوتے بھی کٹے پو بھی کٹے دیہات کے اندر اسلام نے سو سال ایک جنگ جاری ایک جنگ جنگ بدر پہلی ہجری کے بعد ہوئی نا فتح ہند کب ہوا داہر کا قتل محمد ابن قاسم نے کب کیا چھیانوے سال گزر چکے چین کا فتح ہوا پوتیابا کے ہاتھ پر چھیانوے سال بعد مسلسل گن محمد کی جنگ صلی اللہ علیہ وسلم ستائیس غزوات میرے نبی کے ابو بکر کی جنگیں شام کے خلاف ایران کے خلاف عراق کے خلاف یمن کے خلاف مسلمہ کذاب کے خلاف مدعیان نبوت کے خلاف ساری دنیا کے خلاف عمر کی جنگیں بارہ سال علی کی جنگیں عثمان کی جنگیں معاویہ کی جنگ یزید کی جنگ بنو امیہ کی جنگ بنو عباس کی جنگ سارے یورپ کے خلاف روم کے خلاف ایران کے خلاف روس کے خلاف چین کے خلاف اللہ کی قسم یہ تو لڑنے والی امت ہے چھیانوے سو سال ایک جنگ جاری رکھنا اس کے لیے تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے اللہ کی قسم میرے بھائیوں تیاریاں کر لو قصور کے غیوروں بیٹوں کو کھڑا کر لو دیکھ لو کافر چھاتیوں پر آ چڑھے مسلمانوں کے اندر گھس کر یہودی اور عیسائی دھاڑ رہے ہیں اور دنیا میں کوئی قوت کبھی نظر نہیں آ رہی یہ یہاں جہادی قوتیں کھڑی ہوئی تو وہ ان قوتوں کے خلاف اپنے ہتھیار اپنی سازش اپنا مکر اپنے اتحادی اپنے منافق سب استعمال کر رہے ہیں سب کریں گے خرچ کریں گے مال خرچ کریں گے ڈالر خرچ کریں گے کرنسیاں خرچ کریں گے ان اللہ الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله اللہ نے قرآن میں کہا بے شک کافر اپنی دولت جہاد کو روکنے کے لیے خرچ کریں گے سفا ان سے کرتے رہیں گے سنت علیہم حسرتان پھر مسلمانوں کے وار سے کٹ کٹ گریں گے اور روئیں گے کہ ہمارے خزانے بھی گئے ہماری فوجیں بھی گئیں اسلام پھر نہ دب سکا ثم تکون علیہم ان حسرت پھر ان پر حسرت ہوگی ثم یغلبون پھر وہ شکست کھائیں گے یہ صورت انفال کے اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کی بنیاد پر جہاد کھڑا ہوا ہے افغانستان اس کا ایک راؤنڈ لڑ چکا ہے اس ایک راؤنڈ میں یہ ساری دنیا کے کافر آ گئے کوئی پیچھے تو نہیں رہ گیا نا بھائیوں آپ نے بھی پڑھ لیا انہوں نے بھی چھاپ دیا جرمنی نے حصہ لیا برطانیہ نے فوجی بھیجے فرانس نے مال اور افواج بھیجے امریکہ بے ایمان جو کر سکا کر چکا کیا کیا چند لوگوں کی شہادتوں کے سوال الحمدللہ کچھ نہیں اور یاد رکھو کبھی اس پہ نہ جانا نہ گھبرانا نہ مایوس ہونا کہ طالبان نے اقتدار چھوڑ کر پیچھے ہٹائے اللہ کی قسم آؤ جو افغانستان کی جنگوں کو جانتا ہے جو وہاں کے پہاڑوں اور پہاڑی جنگ اور پہاڑی لوگوں کے مزاج کو جانتا ہے وہ یہ سمجھ چکا ہے کہ اللہ نے طالبان کو پھر عقل عطا کی انہوں نے اپنے دشمن کے خلاف کھلی میدانی جنگ میں کٹ مرنے کی بجائے شہروں کو اقتدار کو قربان کر کے بلکہ شہروں کو سرنڈر کر کے انہوں نے امریکہ کے سامنے ایک دو نئی تیئیس چوبیس بڑے بڑے پنیر سانپ کھڑے کر دیے بڑے بڑے پنیر اللہ اکبر امریکہ تو خوش فہمی میں تھا کہ وہ شمالی اتحاد کی پشت پر رہ کر شمالی اتحاد کو آگے لڑاتا جائے گا اور طالبان کو سب کو کاٹ کے شمالی اتحاد قبضہ کرے گا اللہ نے طالبان کو عقل عطا کی انہوں نے شمالی اتحاد اور امریکہ کے درمیان تیئیس چوبیس سردار چھوٹے چھوٹے بادشاہ کھڑے کرتے کابل الگ آدمی کو دیا کندھار الگ آدمی کو دیا جلال آباد الگ سردار کو دیا لوگر الگ کمانڈر کو دیا پکتیا کا صوبہ کسی اور کو دیا تیئیس چوبیس صوبوں میں انہوں نے مختلف سرداروں کو شہر دے دیے کنٹرول دے دیا دیکھ لو الحمدللہ لشکر طیبہ کے مجنہ دعویٰ نے رپورٹ چھاپی ہے اس کو پڑھ کے دیکھو تیئیس چوبیس علاقے بانٹ دیے توڑ توڑ کے سردار کھڑے کر دیے ہر سردار کی اپنی زنجیر اپنا پھاٹک اپنی فوج ہے یونس خالص کے زیر کنٹرول علاقے کمانڈر اسماعیل کے علاقے جنرل داؤد کے علاقے جنرل فہیم کے علاقے حاجی عبد القدیم شوبہ ننگرہار کے گورنر کے علاقے گل آغا کے علاقے عامر کرزئی کے علاقے اور حضرت علی بے ایمان کے علاقے ان سب بڑے بڑے سرکش سانپوں کو علاقے سونپ کر طالبان نے امریکیوں کے مقابل ان کو کھڑا کر اللہ نے ان کو یوں تحفظ یہ بات جو امریکہ آج بیان نہیں کر رہا کہ اس کو کتنا تھپڑ پڑا ہے اللہ کی قسم یہ جو میں نے گن دیے یہ بائیس تیئیس کمانڈر طالبان نے پیچھے ہٹتے ہوئے یہ تیئیس کمانڈروں سرداروں پادشاہوں کو کھڑا کر دیا یہ سب آپس میں خونخار بھیڑیے لڑنے والے امریکہ کو ڈالر مانگنے والے امریکہ بوروں کے بورے ڈالر کے ان کو دینے والا یہ کبھی پیٹ نہ بھرنے والے تما اور ہرس کے بندے لالچ کے بندے فساد کے بندے پکے ساتھی کمانڈر طالبان نے امریکہ کے حلق میں پھنسا دی اور اس آر میں اس وقت میں اللہ نے ان کو اپنی تیس پینتیس ہزار سے زیادہ نفریاں بچانے پہاڑوں میں پناہ لینے چھوٹا اسلحہ چھپا لینے اسٹریٹجی کو ری آرگنائز کرنے اپنے آپ کو ری ارینج کرنے دوبارہ ترتیب دینے کا موقع اللہ نے ان کو دیا یہ بات جو امریکہ آج بیان نہیں کر رہا کہ اس کو کتنا تھپڑ پڑا ہے اللہ کی قسم یہ جو میں نے گن دیے یہ بائیس تیئیس کمانڈر طالبان نے پیچھے ہٹتے ہوئے یہ تیئیس کمانڈروں سرداروں بادشاہوں کو کھڑا کر دیا یہ سب آپس میں خار بھیڑیے لڑنے والے امریکہ کو ڈالر مانگنے والے امریکہ بوروں کے بورے ڈالر کے ان کو دینے والا یہ کبھی پیٹ نہ بھرنے والے تما اور ہرس کے بندے لالچ کے بندے فساد کے بندے پس کے سالگی تیئیس چوبیس کمانڈر طالبان نے امریکہ کے حلق میں پھنسا دی اور اس آر میں اس وقت میں اللہ نے ان کو اپنی تیس پینتیس ہزار سے زیادہ نفریاں بچانے پہاڑوں میں پناہ لینے چھوٹا اسلحہ چھپا لینے اسٹریٹجی کو ری آرگنائز کرنے اپنے آپ کو ری ارینج کرنے دوبارہ ترتیب دینے کا موقع اللہ نے ان کو دیا اب آپ دیکھ لیں ہر روز فساد یہ کمانڈر آپس میں لڑتے ہیں گل آغا حامد کرزئی کے خلاف حامد کرزئی گل آغا کے خلاف حامد حاجی عبد القدیر کے خلاف عبد القدیر حامد کرزئی کے خلاف وہ جنرل دوستم ان سب کے خلاف یہ سب ان کے خلاف اللہ کی قسم انہوں نے ایسے چٹا دے دیا صوبوں کا کہ جاؤ جیسے بالکل بھوکوں کے سامنے ٹکڑے پھینکے جاتے ہیں وہ سارے بھوکے ان ٹکڑوں پر پن پڑتے ہیں اور ٹکڑے پھینکنے والا اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا اس طرح اللہ تعالیٰ نے طالبان کو حکمت عملی میں جگہ دی گنجائش دی سمجھ دی عقل آتا تھا بہت بڑی قوت اللہ نے وہاں بچا دی ہے جو پلٹ کے انشاءاللہ پھر حملہ کرے گی یہ فائنل راؤنڈ نہیں ہے یہ ایک راؤنڈ تھا جس میں ظاہری طور پر امریکیوں کا پلہ بھاری رہا لیکن انشاءاللہ شاء آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مستقل بنیادوں پر جہاد کو اٹھنے کے لیے کھڑا رہنے کے لیے مزید پھیلنے کے لیے وسط ایشیائی ریاستوں کے اندر گھٹ جانے کے لیے مشرقی یورپ کو توڑ کاٹ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا مورچم جہاد کا یہاں کھولا اب دنیا تھو تھو کرتی ہے امریکہ بے ایمان پر لے آیا اسامہ کو کہاں ہے اسامہ اب اب امریکہ کے پلے جوتے کھانے کے سوا کچھ نہیں کبھی کہتا ہے سمال پر ٹینک چڑھاؤں گا کبھی کہتا ہے عراق میں ڈھونڈوں گا اسامہ کو کبھی کہتا ہے کسی اور ملک میں جا کے کبھی کچھ اور نہیں بن پاتا تو کہہ دیتا ہے مجھے شک ہے پاکستان میں گھس گیا بھائی پاکستان میں تو پہلے تیرے یار بیٹھے وہاں کہاں گھس گیا وہ تو تیری دوستی کا بڑا دم بھرتے ہیں وہاں کہاں گھس گیا حقیقت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی انہوں نے افغانوں کا سیلاب امریکیوں کے سامنے کھڑا کر دیا وہ خوفناک طوفان فسادی گنڈا گرد قاتل لوٹ مار والے کوئی ان کو دبا نہیں سکا تھا سوائے طالبان کے طالبان نے آٹھ سال ان کو دبا کر سارے افغانستان پر شرح اللہ کتاب اللہ نافذ کر دی تھی جب طالبان پر دنیا چڑھائی تو طالبان نے ان کو ڈھال کے طور پر استعمال کر کے اپنی نئی حکمت عملی کی الحمد للہ اب کیا بچا امریکہ کے پاس کہتا ایک خطرہ ہے کیا لشکر طیبہ لشکر طیبہ خطرہ ہے لشکر طیبہ کے خلاف ہندوستان کو امریکہ استعمال کر رہا میرے بھائیوں یاد رکھو انشاءاللہ صاف صاف دو منٹوں میں بات عرض کرتا ہوں امریکہ اب لشکر طیبہ سے خارج ہے وہ کہتا ہے یہ قوت بچ گئی اس کو کیسے توڑا جائے سو ہندوستان سے کہا ڈرامہ کر اس نے وہی سے مسلمان پکڑے لا کے پارلیمنٹ کی عمارت میں کھڑے کیے ان کو فائر کر کے بھون انہوں نے ہماری پارلیمنٹ پر حملہ کیا اچھا بھائی تمہارا یہ دعویٰ ہے ان کے دوسرے حملے دیکھو تو پارلیمنٹ پر حملہ کیوں کیا کہ ساری انڈین پارلیمنٹ قیادت لیڈرشپ وزیر اعظم کو یہ مارنا چاہتے تھے پر ہم نے بچا لیا اللہ کے فضل و کرم کے لشکر انٹیلیجنس نیٹ ورک رکھتا ہے ہم نے سری نگر کے ہوائی اڈے پر حملہ کیا اسرائیل کے یہودی دہلی کے ہندوؤں کے ساتھ ملے دونوں نے پلاننگ کی سری نگر کے اندر ہوائی اڈے میں اسرائیلی تیارے کھڑے تھے ہماری انٹیلیجنس کام آئی اللہ نے ہم کو خبر پہنچائی وہ پاکستان کے ایٹمی ترتیبات پر حملہ کرنے والے ہیں یہ ابو رکاشا شہید رحمت اللہ علیہ جس کا آج جنازہ پڑھو گے اللہ کی قسم یہ اس گروپ کا قائد تھا سری نگر کے ہوائی اڈے پر ہندوؤں کے اسرائیلی طیاروں پر ہندو فوجیوں کو کاٹ کر جا کے حملہ کیا طیارے برباد کیے نقصان پہنچایا سازش تنگی کر دی اٹھارہ سولہ فوجی قتل کر دیے اپنے ساتھی شہادت پا گئے اسرائیل میں وہ جا کے ایرن وہ جو سمعون بے غیرت کا کانپ اٹھا کہ ہماری انٹیلیجنس کے مقابل لشکر طیبہ کی کاؤنٹر انٹیلیجنس بھاری نکلی ہم نے سری نگر کے ہوائی اڈے پر حملہ کیا ہم کریں اللہ کے فضل و کرم وہ کیا کر رہے ہیں کلنٹن آیا تھا تو وہ چاہتے تھے لشکر طیبہ کو پابندی لگو نہتے ہندوؤں پر خود حملہ کر کے ہمارے نام لگائے ثبوت کیا دیا کہ وہاں دو بندوقیں ملی ہیں جن پر لشکر طیبہ کیونکہ ہمارے بچے کو واجپائی جیسے ہیں اردو جن کو اتنی سمجھ نہ ہو کہ سگنی کو قتل کرنے جا رہے ہیں اور رائفلوں پر لشکر طیبہ لکھوا جا کم بختوں کس کو چلاتے ہو یہ سب ڈرامے ہیں وہ ہم وہ پلاننگ کرتے ہیں وہ مکر کرتے ہیں حافظ محمد سعید پر پابندی لگوائے لشکر طیبہ پر دفتر اٹھوائیں بورڈ اٹھوائیں جہاد کے بچے اٹھوائیں مشرف پر دباؤ ڈالے معین حیدر کو استعمال کریں گورنر خالد مقبول کو پریشرائز کریں ویم کرونا میرا رب کاؤنٹر پلاننگ کا ایک تھپڑ مارتا ہے اللہ کے فضل پہ سب پورا کر کے تم کا کا خاص یہ سب میں ہیں وہ کرونا وہ پلاننگ کرتے ہیں وہ مکر کرتے ہیں حافظ محمد سعید پر پابندی لگوائیں لشکر طیبہ پر دفتر اٹھوائیں بورڈ اٹھوائیں جہاد کے بکسے اٹھوائیں مشرف پر دباؤ ڈالیں معین حیدر کو استعمال کرے گورنر خالد مقبول کو پریشرائز کرے مریم کر اللہ میرا رب کاؤٹر پلاننگ کا ایک تھپڑ مارتا ہے اللہ کے فضل سے سب کوڑا کرکٹ ان کا خطوں کا شاک بش کہتا ہے جہاد کو روکوں گا محمد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے نہیں روک سکے گا اٹھاؤ ابو داود کو علماء کا شہر مسجد و مدرسوں کا شہر اللہ کے نبی نے فرمایا الجہاد جہاد جاری رہے گا امریکی صدر بش کہتا ہے جہاد روک دوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے جہاد جاری رہے گا وہ کہتا ہے دس سال میں روک دوں گا رسول اللہ کہتا ہے جاری رہے گا میرے بھائیوں پندرہ سو سے زیادہ شہید لشکر طیبہ کے یہ پندرہ سو فرد نہیں یہ پندرہ سو خاندان ہے پندرہ سو خاندان نہیں یہ پندرہ سو بستیاں ہیں یہ پندرہ سو محلے ہیں یہ پندرہ سو مسجدیں ہیں وہ شہید کسی مسجد میں نماز پڑھتے تھے نمازیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے کسی محلے میں چلتے پھرتے تھے کسی ماں کا لال تھے نقطے جگر تھے کسی باپ کا سہارا تھے برادری کا پیٹا تھے یہ پندرہ سو شہر پندرہ سو بستیاں پندرہ سو خاندان انشاءاللہ ان کا حد ہے اللہ کی قسم ہر شہید کی وسیعت ہے میرے بعد میری کل کلاشن گرنے نہیں دینا اس جہاد کو دبنے نہیں دینا شہیدوں کی وسیعتوں کو اللہ پورا کرتا ہے بشو بے ایمانوں کی دھمکیوں کو اللہ ہوا میں اڑاتا ہے یاد رکھو الہ آباد کے غیرت مندوں کو یہ نہ سمجھے کہ لشکر طیبہ دیوانہ انداز میں جنگ میں کود رہا ہے اللہ کی قسم ہمارا یہ عمل علم و بصیرت کی بنیاد پر دعوت کی بنیاد پر قرآن کی بنیاد پر ہم نے کبھی دنیا میں کسی سفارت خانے پر قبضہ حملہ نہیں کیا یاد رکھو کل اللہ جانتا ہے کیا ہونے والا ہے کون کہاں جا کے کٹنے والا ہے کون کہاں گرنے والا ہے اللہ کس کو اپنی جنتوں میں لے جانے والا ہے کس کو اللہ دنیا میں ذلیل و خوار کرنے والا مگر ایک بات جو ہم حکومت پاکستان اور حکومت کی توسط سے ساری حکومت کو دنیا میں کہتے ہیں وہ اس دنیا کا نہ مالک ہے نہ قابض ہے نہ اس دنیا کا جسٹیفائڈ اس کا اس کا وہ قابض ہے یہ اس دنیا کے غاصب ہے یہ دنیا میرے اللہ کی ہے اللہ کا حکم ہے ہم نے اس جہاد کو اللہ کے حکم سے کھڑا کیا ساری دنیا کے ملکوں میں وہ کافروں کے ملک ہو مسلمانوں کے ملک ہو ہم نے کبھی کسی سفارت خانے کسی پارلیمنٹ کسی ٹریڈ سینٹر کسی تجارتی مرکز کسی سول آدمی کسی سول عورت کسی چھوٹے بچے کسی بوڑھے کمر جھکے والے اللہ کی قسم لشکر طیبہ کا دیہات دنیا میں مثال امن کی مثال اسلام کی مثال اخلاق کی مثال ہے ہم نے دنیا میں کبھی کسی ملک میں کسی امن پسند مرکز پر کبھی حملہ نہیں ہاں یہودی اور ہی عیسائی ہم ان کو صاف دعوت دیتے آؤ یہودیوں تم پر تو اللہ کی لعنت ہے اگر تم ہی توفیق ہو تو تم اللہ کی لعنت سے بچ جاؤ اسلام میں داخل ہو اور رہے عیسائی تو انشاءاللہ ہم ان کو دعوت دیتے آپ ڈبلیو بش کلمہ پڑھ لے اللہ کے عذاب سے بچ ظالم چٹے جھوٹ پر نہ چل صحیح اسلام کے نور پر آ جات اللہ کی قسم یہ دعوت دیتے ہیں ہمارے تمہارے درمیان جھگڑا کیا ہے جھگڑا عیسائی تو اسلام کا ہے تم کہتے ہو عیسا اللہ کا بیٹا ہے ہم کہتے ہیں وحدہ لا شریک ہے تم کہتے ہو مریم خدائی میں شریک ہے ہم کہتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے تم کہتے ہو غیر اللہ کا بیٹا ہے ہم کہتے ہیں اللہ اللہ نے کسی کو جنا نہیں کسی نے اللہ کو جنا نہیں کوئی اس کا بیٹا نہیں وہ کسی کا باپ نہیں گناہوں کی پاداش میں اس نے بیٹا سولی چڑھایا نہیں سلیب اس نے اتاری نہیں تمہاری بائبل اس نے لکھی نہیں ہمارا یہ دعوی ان کا دعویٰ ہے لشکر طیبہ دہشت گرد حافظ محمد سعید دہشت گرد ہماری یہ دعوت آؤ کلنٹن ٹونی بوش آؤ اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں قیامت کے جہنم اور دنیا میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گرجے جھوٹے ہیں سلیبیں جھوٹی ہیں بائبلیں جھوٹی ہیں اولڈ ٹیسٹامنٹ نیو ٹیسٹامنٹ نیا عہد نامہ پرانا نامہ جھوٹا ہے تمہارا ہر پادری جھوٹا ہے تمہارا ہر گرجا مرکز جھوٹ ہے آؤ رب کم لہو اللہ کی قسم وہ جتنا دہشت گردی اور شدت کو بڑھاتے ہیں ہم اتنا ہی اسلام کی دعوت کو بڑھاتے ہیں انشاءاللہ ہر انٹرنیٹ ہر ہر ہر ہر اخبار ایجنسی بی سی ہم ان کو ایک پیغام دیں گے لشکر طیبہ کی طرف سے آؤ بش ٹونی کلنٹن آؤ اللہ کے دین کی تم کو دعوت دیتے ہیں اسلام کو قبول کر لو محمد کو رسول اللہ مان لو قرآن کو کتاب اللہ مان لو مسجد کو بیت اللہ مان لو شریعت اسلام کو دین اللہ مان لو اس کے اندر آ جاؤ تمہاری دنیا بھی سمجھ جائے گی تمہاری اقبا بھی گی کہو بھائیو اس میں کوئی غلطی ہے ہماری انشاءاللہ جتنا وہ پروپیگنڈا بڑھائیں گے ہم اتنی دعوت بڑھائیں گے جتنی وہ شدت بڑھائیں گے ہم اتنی دعوت بڑھائیں گے اللہ توفیق دے گا ان کو تو اسلام میں آ جائیں گے اللہ توفیق دے گا ہم کو تو تلواروں سے ان کی گردنیں اڑا دیں اللہ کی قسم یہ ممبر کی بات یہی ہماری ملک کے اندر کی بات یہی ہماری باہر کی بات وہ جتنا پروپیگنڈا بڑھائیں گے ہم اتنی دعوت بڑھائیں گے وہ شدتیں بڑھائیں گے ہم دعوت کو بڑھائیں گے آج تک ان کو دنیا کے مسلمان بادشاہوں نے دعوت نہیں دی آج ہم مرکزی دعوی والے رشاد کے امیر کی طرف سے ان کو یہ دعوت دیتے ہیں انشاءاللہ یہ دعوت Pentagon White House Washington New York England تک پہنچے گی آؤ تو بشو اگر اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں کوئی خیر رکھی ہے تو آؤ جاؤ اسلام کی چھتری اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائے اگر اللہ نے تم کو بچانا ہوگا تو دنیا میں اسلام دے کر تمہاری دنیا اور رقبہ بچائے گا اور اگر اللہ رب العزت نے ہم سے کوئی کام لینا ہوگا تو انشاءاللہ اللہ ہماری تلواروں سے تمہاری گردنیں اڑوا کر اس دنیا میں اسلام کی دے کھو سوچ دعوت اللہ کی قسم دعوت محمد کی دعوت صحابہ کی دعوت کی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 وقال رسول رسول الله الله الله الله الله الله صلى صلى عليه عليه وسلم وسلم من من بنى بنى بنى بنى لله لله مسجدا مسجدا له له بيتا بيتا في في الجنة الجنة وفي رواية قال مثله میرے بھائیوں ساتھیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ کا گھر بنایا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا گھر بنائے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی پر اپنے دور میں پتھر لگا دیا اس کو گرا کر پکا کیا اور اس خوبصورت قیمتی پتھر لا کر کے دور سے لگا دیا تو صحابہ اکرام خفا ہونے لگے حضرت عثمان پر کہ تو نے پیسہ خرچ کیا اصراف کیا فضول کیا ایسے ایسے غصہ ہو صحابہ کرام کی یہ عادت تھی کہ جس بات کو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج یا سنت کے مطابق نہ سمجھتے اس کو برداشت نہ کر تو اتنا خفا ہوئے کہ حضرت عثمان پر جا کے جھمگٹا تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ یہ پتھر میں نے اپنی جیب سے لگایا ہے اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول سے یہ حدیث سنی کہ جو اللہ کا گھر بنائے گا اللہ اس کا ویسا ہی گھر جنت میں بنائے تو میں نے یہ چاہا کہ اللہ جنت میں میرا سونا گھر بنائے تو میں نے مسجد نبوی اللہ کا گھر گھر سونا بنایا میں میں نے نے فضول خرچی نہیں کی اپنا بنوایا جنت میں اور اپنی جیب سے خرچ کیا تو میرے بھائیوں مسجدوں میں خرچ کرنے میں بخل نہ کیا کرو یاد رکھو یہ مسجدیں ہی ہیں جن سے آج امریکہ رو رہا ہے یہ مدرسے ہیں جن سے امریکہ بے ایمان چیخ رہا ہے آپ نے دیکھا انہوں نے مسجدوں اور مدرسوں کو خدا نہ خاص کا تبدیل کرنے کے لیے ایک سو ملین ڈالر دیا پاکستان کو میں ڈھکی چھپی بات نہیں رکھتا انہوں نے سو ملین ڈالر بھیجا ہے حکومت پاکستان کو کہ تم اس کو خرچ کرو مدرسے بدلو مسجدیں بدلو ان کے اندر سے انتہا پسند اور شدت پسند نہ نکلے آپ نے دیکھا پچھلے دنوں کتنا دباؤ تھا وہ تو اللہ تعالیٰ کرے حکمرانوں کا ان کو پھر اللہ کا خوف آ گیا تو انہوں نے وہ روش چھوڑ دی ورنہ وہ کالن پاؤن بے ایمان آ آ کے تمہارے صدر مشرف کو کہہ رہا تھا کہ مدرسوں پر تالے لگاؤ ہم نے صاف کہا حکمرانوں کو مسجدوں پر تالے لگانے کا مدرسوں کو بند کرنے کا حق نہیں کیونکہ مدرسے انہوں نے نہیں بنائے یہ مدرسے ہمارے حاجیوں نے ہماری ہاجموں نے ہمارے نمازیوں نے جمعے کے اجتماعوں نے بیچارے مولویوں نے رومان پھیر پھیر کر پانچ پانچ دس دس اکٹھے کر کے پچاس سال میں ایک ایک دو دو مسجدیں کھڑی کی ظالموں مسجدوں پر مدرسوں پر تالے لگانے جاؤ گے لاج نہیں آئے گی بنائے تم نے سینمے تھیٹر پارلیمنٹ اسمبلیاں اور تالے لگاتے ہو لوگوں کے حاجیوں حاجنوں کے سواب دارین کے گھروں پر تیری سال وطن عزیز پاکستان میں یہ بستیوں شہروں قصبوں میں جو گھر بنے ہیں کسی کا پلستر رہتا ہے کسی کی چھت رہتی ہے کسی کا چونا نہیں ہو پاتا کسی کی ٹوٹیاں نہیں بنتی بیس بیس سال یہ بھائیوں نے تھوڑے تھوڑے خرچ سے یہ مسجدیں بنائی آج امریکہ بے ایمان کو ایسم بم کے باوجود مدرس اور مسجد سے خوف تو میرے بھائیوں مسجدوں کو جلدی بنا ڈالا کرو لمبا لمبا روک کے نہ بیٹھا کرو جو اپنا گھر بناتا ہے وہ اپنے سارے رشتہ داروں سے کبھی چندہ نہیں لینے جاتا بیوی سے کہتا خرچ لو بیٹوں سے کہتا ہاتھ گھوٹ لو میں نے جلدی گھر کھڑا کرنا ہے لنٹل بناؤں گا فرق لگاؤں گا دروازے لگاؤں گا کوئی اپنے گھر کے لیے اپنی برادری سے چندہ اکٹھا نہیں کرتا اللہ کے واسطے اللہ کے گھروں کو دس دس سال انتظار نہ کروایا عمر ابن الخطاب خلیفہ ثانی جہاد کرتے گئے شہر پر شہر فتح ہوتے گئے امیروں نے کہا یا امیر المومنین مفتوحہ شہروں میں مسجدیں نہیں کیا کریں اللہ اکبر میں نے کتاب میں پڑھا محمد بن عبد الوہاب نے لکھا آٹھ ہزار مسجد عمر نے بنا دی آٹھ ہزار مسجد میں اس وقت چھوٹا تھا روایت پڑھی یا اللہ ہماری ایک مسجد دس سال میں نہیں بنتی عمر نے آٹھ ہزار مسجدیں بنا دی اللہ کیسے بنا دی کس نے لکھی روایت کون لایا راوی کون کون دیکھا کتاب محمد بن عبد الوہاب نجدی کی دل نے گواہی دی کہ عالم تو بہت بڑا ہے بات تو یقیناً سچ ہے پر کیسے بنائی اس کو ڈھونڈنے لگا اللہ کی قسم کئی سال بعد مجھے یہ روایتیں ملی کہ عمر نے وہ آٹھ ہزار مسجدوں میں سے چار ہزار تو گرجے مندر تھے جو تلواروں نے توڑے تھے عمر نے بت نکال کے ان کو مسجدیں بنا دی اور باقی کے چار ہزار سرداروں امیروں سے کہا جو غنیمتیں لے کے آتے ہو بچیوں میں مسجدیں تعمیر کرتے آؤ اللہ اکبر اس تحقیق میں مجھے یہ بات بھی ملی کہ بلال معذن رسول تھا اللہ بلال رضی اللہ عنہ جس کی چھاتی پر ابو جہل چڑھ جاتا تھا جس کے سینے میں آگ کا کلمہ گھٹ کے رہ جاتا جب مکہ میں تھا جب جنگ بدر ہوئی تو بلال کی ابو جال کی چھاتی پر عبداللہ ابن مسعود چڑھا اور بلال کھڑا تکبیریں کہہ رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر ابن مسعود ابو جہل جال کی گردن کاٹ رہا ہے چھاتی پر چڑھ کے اب اور بلال تکبیریں کہہ رہا بلال نبی کا مؤذن لگ گیا اللہ ہر خلیفہ یہ چاہتا کہ معذن رسول میرا معذن ہو میرے ساتھ مدینے میں رکے ہر امیر کمانڈر یہ چاہتا کہ بڑے بڑے شہر فتح ہوئے اس شہر کے مرکزی گرجے یا مندر میں بلال رسول آ کے ایک آزان دے جائے لوگ بلال کی آزان سننا چاہتے تھے کمانڈر بلال کو علاقوں میں طلب کرتے خلیفہ بلال کو مدینے میں روکتا بلال بیچارہ ان دو قوتوں میں پھرتا ہے بلال کی باری نہ آتی گھر رہنے میں ایک طرف سے گھوڑے سے اترا ہے تو دوسری طرف اونٹ پہ چڑھ گیا وہاں بھی قلعہ فتح ہو گیا گرجا فتح ہو گیا وہاں بھی مندر فتح ہو گیا بلال جا جا کے آزان میں ایک ایک آزان دینے آتا ہے ایک بستی میں ایسا بھی آیا کہ بلال پہنچے بستی میں آزان کا وقت نہیں تھا فرض اور فرض نماز کی آزان بلال نے کسی دوسری بستی میں دینی تھی ان کو منایا کہ اچھا میں تمہاری بستی میں کھڑا ہو کے نفلی ادان دے جاتا ہوں ادان ہی سن لیا تم نے اللہ کی قسم جب جہاد کی تلوار کودتی تھی تو یہ بلال نفلی اذان میں گزایا کرتا تو میرے بھائیوں مسجدوں کو جلدی بڑا کرو مکمل کرو پھر ان میں تربیت کرو ان کے صفوں سے قافلے جہاد کے نکالو تاکہ جھنڈے گرتے جائیں مندر ڈھائے تعزیبیں مٹائی جائے تلواریں توڑی جائے اسلام کو سر بلند کیا جائے اب لمبا چوڑا وقت نہیں ہے وہ دن رات دن رات اسلام اور مسلمانوں کے خلاف حملہ ور ہو رہے ہم نے تو ہندوستان کے خلاف جہاد شروع کیا تھا کیونکہ ہندوستان ہمارے بھائیوں پر قابل راشد ہمارے اوپر ظلم کرنے والا ہمارا آدھا حصہ مشرقی پاکستان کاٹ لے جانے والا ہم کو وہاں سے ہجرتوں پر مجبور کرنے والا کشمیریوں کو پچاس سال ظلم میں پیسنے والا کتنے ہی مظالم ہیں ہندوستان کے اور دنیا گواہ ہے لشکر طیبہ ہندوستان میں لڑ رہا تھا مگر اب صورت کیا بن رہی ہے کہ ہندوستان اور امریکہ بے ایمان مل رہے ہیں کافر اکٹھے ہو رہے کیوں اس لیے کہ کافروں کو دیہات سے خوف اب وہ ہندوستان کو آگے کرنا چاہتے ہیں لہذا ہندوستان کے کہنے پر امریکہ شیطان لشکر طیبہ کے خلاف پابندیاں بندیاں اکاؤنٹ بند کرنے چندے بند کرنے کھاتے بند کرنے اثاثے منظمت کرنے گرفتاریاں اب وہ یہ زور دے رہا کیا معنی اس کے اس کے معنی یہ ہے کہ وہ لشکر طیبہ کو امت مسیح کے خلاف لڑنے کے لیے خود تیار کر رہا ہے اللہ کے فضل یاد رکھو جب وہ حدیث پڑھتا تھا عام من امتی اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت صوبان نے ہم کو سنایا عام من امتی میری امت کی دو جماعتیں ہوں گی اللہ من النار اللہ نے اس کو آگ سے آزاد کر دیا ہوگا حفاقت تغز الہند ایک جماعت ہوگی جو ہند سے غزوہ کرے گی لشکر کے بیٹے کہتے تھے اللہ مجھلنا اللہ منہا یا اللہ ہم ہند سے لڑ رہے ہیں ہند سے لڑ رہے ہیں ایک جماعت ہوگی ہوگی تکون ما عیسی ابن مریم جو عیسی ابن مریم کے ساتھ ہوگی میں سمجھتا تھا کہ شاید وہ شام سے اٹھے گی مصر سے اٹھے گی کہاں سے اٹھے گی ہوگی تو جماعت امت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی قسم پچھلے دو تین چار ہفتوں سے مہینے ڈیڑھ مہینے سے جب میں نے امریکی صدر کے پیدر پر لشکر کے خلاف بیانات دیکھے اقدامات دیکھے شرارتیں دیکھی تادیاں دیکھی ظلم دیکھا تو میرا دل گواہی دینے لگا کہ مسیحیوں کے خلاف سلیبوں کے خلاف لڑنے کے لیے بھی جماعت امت محمد کی اسی حصہ سے انشاءاللہ اٹھے میرا اللہ اٹھائے وہ دشمنی کی ابتدا کر رہے ہیں وہ جنگ کا آغاز کر رہے ہیں وہ شرارت میں اپنا ہاتھ ڈال رہے ہیں اللہ کے نبی کا یہ قاعدہ تھا جب سامنے والے کو نپٹا دیتے تو پیچھے والے کو بھی کبھی نہ چھوڑتے جنگ احزاب میں جب اللہ نے قریش کے حملہ آوروں سے فارغ کر دیا تو اللہ کے نبی نے خیبر کے بنو قریضہ کے یہودیوں کی خبر لی جا جاتی ان کو قتل بھی کیا قید بھی کیا جلاوطن یہ جو شرارتیں امریکی صدر کر رہا ہے نا اس کے دس ہزار امپیکٹ ہو سکتے ہیں دنیا پر ملکوں پر مگر لشکر پر جو اس کا امپیکٹ ہے اللہ کی قسم میں آپ کو بتلا دیتا ہوں لوگ نوجوان سلیب کے خلاف لڑنے کے لیے ہندو سے زیادہ تیار سلیبوں کے خلاف لڑنے کے لیے لشکر کے جوان ہندو سے زیادہ تیار ہیں اگر وہ شرارتیں بڑھائیں گے تو انشاءاللہ تلواروں کو کم نہیں پائیں گے إن الله يأمر بالعدل والإحسان